پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ شروع سے لے کر اخیر تک مجلس میں رہیں گے تاکہ پوری بات سنیں اور پوری بات سمجھیں جب پوری بات سنیں گے سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے عمل کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے پورا سمجھا جائے اس لیے شروع سے اخیر تک رہنے کی نیت کریں دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی اور جو بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی وہ بات زندگی کو بدلتی ہے جو کانوں کے راستے سے دل تک پہنچتی ہے اس لیے جاگ کر سونا آنکھیں کھلی ہے تو کان کھلے ہیں دل کا راستہ کھلا ہوا ہے اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ نیچے نہیں دیکھنا آنکھیں بند نہیں کرنا گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے آگے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کریں ہر ساتھی اپنے پڑوسی کو بھی دیکھ لے اگر کسی کی آنکھ بند ہو رہی ہو تو اس کو محبت سے اٹھا دے اس کے ساتھ خیر خائی ہے بھلائی ہے یہ اس لیے جاگ کر پوری بات کو سننا ہے تیسری بات میرے دوستوں یہ ہے کہ عمل کی نیت سے بات کو سننا ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ صرف آدمی کی نیت ہے اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا وہ امر نوا ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کیا اگر آدمی عمل کی نیت کرے گا تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے اور اللہ توفیق دے کر آخرت کے اعتبار سے جنت میں اور اپنے رضا تک پہنچا دیں گے اور دنیا میں حیات طیبہ تک پہنچا دیں گے توفیق کے راستے سے دنیا بھی بنا دیں گے آخرت بھی بنا دیں گے لیکن اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ارادہ ہے کہ آدمی ارادہ کرے نیت کرے عمل کی تیسرا چیز جو ہے وہ عمل کی نیت سے بات کو سنے کہ مجھے عمل کرنا ہے اس لیے کہ توفیق کے ملنے کے لیے دو شرطیں ہیں ارادہ اور صحیح ارادہ اور کوشش اسی لیے قرآن پاک میں اللہ جل شانو فرماتے ہیں وہ منکا ایوری جو ہر سال آخر نزی لوب یا ہر جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے زیادہ توفیق دیں گے اور جو آخرت کے کام کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے یقین کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوشش قابل قدر ہے وہاں کوشش کا برائے اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی کرے اور کوشش کرے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کوشش قابل قدر ہے اللہ عمل کی توفیق دے دیں گے جی چاہے تو نہ چاہے تو حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو ہر حال میں اللہ توفیق آپ دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے اور کوشش اتنی کرنی ہے جتنی آدمی کے بس میں ہے اس سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں ہے جتنا بس میں ہے اتنی کوشش ہے اگر کچھ بس میں ہے ہی نہیں ہے کرنے کے لیے جان لگانے کے لیے بھی نہیں ہے مال لگانے کے لیے بھی نہیں ہے تو روئے گا تو بھی کام ہو جائے گا کرنے والے کو بھی ملے گا کم کرنے والے کو بھی ملے گا زیادہ کرنے والے کو بھی ملے گا کچھ نہیں ہے تو رونے والے کو ملے گا روتے روتے کام ہو جائے گا اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا ہے آخری بات میرے دوست یہ ہے کہ اچھی بات سمجھ کر اچھی طرح اس کو کرتے ہوئے دنیا میں اپنے گھر سے لے کر عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا ہے یہ دین کی بات کا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا یوہر رسول وغل لےنا انجریلی کے محبت یہ ہمارے پیغمبر آپ کے پاس ہماری طرف سے جو پیغام آیا ہے جو علم آیا ہے اس کو آپ لوگوں کے پاس جو کا تو پہنچا دیجیے پہنچانے کا حکم ہے آپ نے پوری امت کو یہ حکم دیا ہے بلے کو ہانڈی ولو آیا میری طرف سے ایک بات تمہارے پاس پہنچ جائے تو آگے پہنچا دو حجت الوداع میں آپ نے تمام حجاز سے فرمایا شاہد و غائب جو حاضر ہے جس نے بات کو سمجھا سنا ہے وہ غائبین تک پہنچا گئی اس لیے پورے عالم میں پہنچانے کی انسانیت تک پہنچانے کی نیت کریں اب پورے آلمے اور انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے دنیا میں تو کروڑوں لوگ ہیں کیونکہ آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں اور کئی سو دنیا میں ملک ہے تو چھوٹی سی زندگی میں آج پوری دنیا میں ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے تو پوری انسانیت تک اور عالم میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا اور جہاں تک نہیں جا سکے یا جتنے تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کے پہنچانے کے لیے کام کے آدمی بنا کر دنیا سے جانا بہترین عملہ بنانا کام کا یہ محنت کا صحیح رخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے اتنا بڑا کام ہے آپ کے ذمے اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف تیئیس سال کا زمانہ دیا گیا اتنا بڑا کام کتنے عرصے میں کرنا ہے صرف تیئیس سال میں کرنا ہے تو تیئیس سال میں آپ نے محنت کا کیا رخ اپنایا آپ نے محنت کا رخ یہ اپنایا کہ نبوت کے ملنے کے بعد آپ کو ایک منٹ آرام نہیں ہے کام ہی کام ہی آپ کی صفات بتلائی گئی دائم الفطرہ متواصل الحضان لئی سلو رہا ہمیشہ آپ کو ایک فکر کھا رہا تھا آپ ہمیشہ غمگین تھے اور آپ کو ایک منٹ کے لیے راحت نہیں تھی آپ ہمیشہ میں تھے اس انسٹ محنت میں آپ نے صرف حجاز میں کام کیا تیئیس سال میں آپ کا لمبے لمبا سفر کا بک کرے آپ دنیا میں نہیں گئے لیکن آپ نے انسٹ محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والا عملہ بنایا سوالات صحابہ بنائے آپ نے کہ جو آپ کی زندگی کا نمونہ تھے ان کا دن آپ کی رات جیسا تھا اور آپ کی ان کی راتیں آپ کی رات جیسی تھی اسی لیے صحابہ کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے فرسان بن نہار اور ربان و بلئی بسہوں بنار وہ بکاؤں بلئی اور میں صحابہ کون ہیں فرمایا دنوں کے دن کے شہ سوار ہیں اور راتوں کے عبادت گزار ہیں جن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں آپ کا دن رات صحابہ میں منتقل ہو گیا آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے آپ کو اللہ نے دائی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا اس میں دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا لوگوں کی خدمت کر کے راحت پہنچا کر کے یہ آپ کا دین ہے اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں آہوزاری میں لگتا تھا یہاں تک کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی رونے کی جس سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے ہنڈیا ابلتی ہے تو خطمت کرتی ہے نا ایسی آواز آتی تھی آپ کے سینے سے رونے کی یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کی رات ہے اور یہی دو چیزیں آپ کے مجمے میں منتقل ہوئی پھر صحابہ نے تعبین کو بنایا لاکھوں تابعین اور تابین نے طبع تابین کا ملا بنایا پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ چلا ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں آدمی بنے حضرت راجہ مہین الدین اجر رحمت اللہ علیہ نے اجمیر سے ڈھاکہ کا سفر کیا جس میں نبے لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے یہ سلسلہ اللہ نے چلایا پھر اللہ نے محنت کا وہ روح عطا فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت زیادہ قریب ہیں دعوت اور تبلیغ کی محنت کے راستے سے آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے سارے ایمان والے چاہے کسان ہو مزدور ہو جوان ہو بوڑھا ہو مالدار ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر دے کہ دین ہمارا ہے یہ محفوظ ہونا چاہیے اور یہ بڑھنا چاہیے اور یہ پھیلنا اور پھولنا چاہیے ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا کہ دین محفوظ رہنا چاہیے پلنا پھولنا چاہیے اس لیے ہر ایمان والا آپ کے دین کے بارے میں فکر مند بھی تھا دین کا کام کرنے والا بھی تھا اسی لیے آج کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ کوئی بھی تقاضا دین کہا جاتا تھا تو نماز کے عنوان پر ان کو جمع کر دیا جاتا تھا مسجد میں ان کے سامنے تقاضا رکھ دیا جاتا اب اس مجمع میں کچھ لوگ وہ تھے جن کے پاس سواری بھی ہے توشا بھی ہے تقاضا پورا کرنے کے لیے جانے کے لیے بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس میں سواری بھی نہیں ہے توشا بھی نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو بھی دے سکے اور سوار بھی کرا سکے تو جن کے پاس استعداد ہے وہ تو چلے گئے اور بڑا مجمع روتا ہوا رہ گیا یہ کام کا رخ تھا جو آپ کے زمانے میں یہ بڑا مجمع روتا ہوا رہ گیا آپ نے فرمایا یہ رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ اکرام جانے والوں کا کرے گا وہی اکرام اللہ رونے والوں کا کرے گا اس لیے میرے دوستو یہ نیت کرنے کے بعد کو لے کر جہاں تک جا سکتے جائیں گے جہاں تک نہیں جا سکیں گے وہاں کے لیے کام کے آدمی بنائیں گے یہ محنت کا رو ایسا اللہ نے دیا ہے کہ اپنے گھر کے افراد بنے اس محنت سے اپنے محلے کے سینکڑوں لوگ بنے محنت کا ایسا رخ ہے محلے پر اطراف کے محلوں پر اطراف کی بستیوں پر محنت کا رخ ہے جس میں آپ کی محنت سے اطراف کی بستیوں میں لوگ بنے محنت کا ایسا رخ ہے کہ علاقوں اور ملکوں میں بھی کام کے لوگ بنے ایسا محنت کا رخ ہے فرد سے لے کر عالم کے بنانے کا کام کا رخ ہے جو اللہ نے ہم کو نہ فرمایا کیونکہ ایسا ہی ہے اس لیے پورے عالم کی نیت کر کے بات کو سنی اللہ ہمارے لیے آسان فرما دوں میرے محترم بزرگ دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ہمیں ایک بڑے کام کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑا کام کس لیے ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے یہ دو چیز سمجھ جائے اس کام کا مقصد کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ دو چیزیں سمجھ گئی بڑا کام اس لیے ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے تھے جن سے اللہ نے اس کام کو شروع فرمایا ان کے رونے پر دھونے پر ان کی فکر پر بے قراری پر بے چینی پر راتوں رات سو نہیں سکتے تھے پچھلے رات کو یہ شہر پکے تھے کسی کی شب وقت سوتے کٹے کسی کی شب ہیر وتے کٹے ہلا میری شب کے نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے نیند سے بھی نہیں آتی ہے اور رات پوری بھی نہیں ہو رہی ہے اتنی چلی تھی اس بے چلی کے نتیجے میں اللہ نے یہ کام کا رخ ان کو سجایا اور اس سے سنگین حالات میں سجایا کہ دین اور دیندار انتہائی خطرے میں تھے اس وقت میں جس وقت میں کام شروع ہوا پوری دنیا اسلام اور مسلمان کے خلاف متحد ہو چکی تھی جو طاقت ایمان والوں کو اور ایمان والوں کو اور ایمان کو جوڑنے والی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا اور چاروں طرف مایوسی کے حالات تھے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اسی لیے مولانا خانگی رحمت اللہ علیہ نے جاوت کے کام کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب نے تو یاس کو آس سے بدل دیا کس سے بدل دیا یاس کو مول ریاس نے آگ سے بدل دیا اس لیے مایوسی کے حالات سے اللہ نے یہ کام عطا فرمایا مولانا یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں تو نبوت کا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبوت کی نحیت کو بیان کیا ہے اور ان کی دعا کی طاقت کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نبوت کا کام کیسے زمانے میں شروع ہوتا ہے عام طور پر ایسے زمانے میں شروع ہوتا ہے کہ انسانیوں میں دو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک جہالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک گمراہی پیدا ہو جاتی ہے یہ بڑی بیماریاں ہیں انسان ظاہر ہو جائے تو اللہ کی پہچان سے نبی کی پہچان سے آخرت کی پہچان سے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سے ظاہر ہو جائے اسی کو جہالت کہتے ہیں اور گمراہی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی معلوم نہ ہو جائے گم ہو جائے تو جہالت اور گمراہی جب عام ہو جاتی ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کو وجود بخشتے ہیں اور یہ جہالت اور گمراہی کو چلانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے سرگنے ہوتے ہیں کسی کے پاس ملک کی طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس مال کی طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس اکثریت کی طاقت ہوتی ہے کبھی کسی کے پاس جسمانی قوت کا نقشہ ہوتا ہے غرض یہ کہ نقشوں کے اور مالکوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کو وجود بخشے ہیں اس سے قرآن میں اللہ نے نبوت کی محنت کی طاقت کو بنایا ہے کہ سارے نقشوں کو ہم نے اس کے مقابلے میں توڑ کے رکھ دیا ہے اس لیے کہ نبوت کی محنت کے ساتھ صحیح ہو جائے پوری ہو جائے تو اللہ اپنی تمام تر قدرت اور خزانوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں دائی کے ساتھ اور دعوت کی محنت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ صحیح ہو جائے پوری ہو جائے تو اللہ کے تمام تر خزانوں اور قدرت کے ساتھ بھائی کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے فرماتے تھے کہ میں اس کام کو دعوت کا کام یقین کر کے کر رہا ہوں بڑے آدمی کی کبھی بڑی بات ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں کہ تبلیغ کی محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں اور میں تبلیغ کی محنت سے بھی چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے یہ ہماری منزل ہے تبلیغ کی کیا منزل بتائی کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے یاد رکھے ہر فرد امت نے دو بنیادیں تھیں ایک تو ہر فرد امت نے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا پورا دین ہے اور حقیقت کے ساتھ ہے جو پڑھنے کے کام کیے سارے کر رہے ہیں جتنے بچوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں جن صفات سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے وہ صفات سے متصف ہے اور جن رضائل سے پاک ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس رضائل سے زندگیاں پاک ہیں تو پورا دین حقیقت کے ساتھ میں جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے کانو یمشون الارض زمین پر کی کے کتنی کتاب تھے جسے قرآن سمجھنا ہوتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے قرآن وہ ہے جو ان کی زندگی ہے یہاں تک کہ غیروں نے اس کی طاقت کو سمجھا کہ ان کے پاس کیا سرمایہ ہیں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ایک بڑی طاقت کے سامنے مسلمانوں کو کسی موقع پر مارکیٹ میں آزمانا لگنا پڑا تو ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی ادا فرمائی تو مخالفین نے اپنے جاسوسی نظام کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے سامنے والے تمہارے سے تعداد میں زیادہ تھے یا تمہارے پاس تربیت میں زیادہ تھی تعداد ان کی زیادہ تھی تمہاری کم تھی یا ان کا عسکری نظام تربیت کا زیادہ اچھا تھا تمہارے سے یا کم تھا یا ان کے پاس سامان و سامان زیادہ تھا یا تمہارے پاس میں زیادہ تھا دونوں نے کہا کہ ان کے پاس میں تعداد بھی نہیں تھی سامان بھی نہیں تھا تربیت بھی ہم سے اچھے نہیں تھے اس لیے کہ جو قبائل جمع ہوئے تھے آپس میں تو یہ چیزیں گئی تھی کیوں پہ ہار گئے تم کیوں جیت گئے تو انہوں نے تین باتیں بتلائی ایک نے یوں کہا کہ میں نے بہت باریکی سے ان کا مطالعہ کیا تو ان کو اچھے کاموں کا عادی پایا معروفات کو بیان کیا اس کی جس کو اللہ نے قرآن حکم دیا ہے دوسرے نے کہا میں نے بہت باریکی سے ان کی زندگی کو دیکھا تو اس میں کا کوئی بھی برائی کا کام کرنے والا نہیں تھا شرابی نہیں تھا کبابی نہیں تھا بدکار نہیں تھا برائیوں سے پاک ہونے کو بیان کیا تیسرے نے یوں کہا کہ میں بہت باریکی سے ان کو دیکھتا رہا کہ جب کبھی بھی جان دینے کا موقع آتا تھا تو ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں پہلے کام آؤں میرا بھائی بعد میں کام آئی تو چونکہ آدمی نے سچی بات کہی قرآن میں اللہ نے انہی تین چیزوں کو بیان کیا ہے معروفات بیان کیا ہے کرنے کا حکم دیا ہے منقرات بیان کیا ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کوشش کرنے والوں کے واقعات کو تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے نبیوں کے واقعات کو اس لیے میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہیں تو امت کو پورے دین پر چھوڑ کر گئے ہیں اور پوری امت کو چھوڑ کر گئے پہلی بنیاد ہے دوسری بنیاد میرے دوستوں یہ ہے کہ سو فیصد ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہمارے جان مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک جان لگا سکتے ہیں گھرانہ اور برادری لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ اور برادری کو سارا دین پر لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ بڑے اللہ کا دین بڑا اس لیے اپنی جان کو بے قیمت بنایا اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا کہ اللہ کے دین کے لیے دین کی محنت کے لیے ایک لگانا پڑے گا تو ایک لگائیں گے سو لگانا پڑے گا تو سو لگائیں گے اور جھاڑو مار کر لگانا پڑے گا تو جھاڑو مار کر لگائیں گے اس یقین کے ساتھ میں کہ جب اللہ کے نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں اللہ آباد کر دیں گے اس لیے کہ اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا یاد رکھیں حضرت سہیب جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مکے والوں نے سارا ان کے پاس سے لے لیا جو کچھ کمائے تھے مکہ میں سب لے لیا پہنے کپڑے پہنچے یہ کبا میں آپ کا قیام ابھی تک قبا میں تھا آپ نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا ربی ہو یا ابا اباحیا ان کی کنیت ہے ابو یاحیا کہ ابو احیا بہت بڑا سودا کر کے آئے نفے کا سودا کر کے آئے حالانکہ لٹ لٹا کر آئے تھے پہنے کپڑوں میں آئے تھے اور کیا فرمایا بہت نفے کا سودا کر کے آئے ہو جو آتا ہے تاریخ میں کہ مدینہ منورہ میں جو بہت خرچ کرنے والے تھے وہ حضرت سہیب تھے ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا کہ سہیب تم اسراف کرتے ہو پر میں خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا کتنا بھی لگایا جائے میں خیر کے کام میں لگاتا ہوں اللہ نے اتنا دیا اس لیے کہ اللہ سے جو معاملہ کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رکھیں گے اللہ کبھی اس کو اجڑ نہیں دیں گے اللہ سے بڑا کوئی غیرت نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام پر آدمی طے کرے لگانا نکلا اور اللہ اس کا دے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے میرے دوستو جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں جب کبھی بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا یا دین کی محنت کا تقاضا ہوگا جی چاہی کو چھوڑیں گے توڑیں گے اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا ان دو بنیادوں پر آپ نے امت کو چھوڑا تھا اور یہ تو بنیادیں میرے دوستوں اتنی طاقتور ہے کہ جس زمانے میں ایک محتدی مدنے میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے اللہ اس مدنے سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا اللہ کی یہی سنت ہے قیامت تک کے لیے اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اب کوئی نبی نہیں بن سکتا لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے کہ جب جب نبی کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی پوری طریقے سے ہوگی اور اس سے ایک مجمع تیار ہوگا جس میں یہ بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمے سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کر لیا اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے اور اللہ کے لشکر پہ اتنے ہیں وما عالم و جنوب اور رب اللہ تمہارے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لشکر اللہ کے مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے پکڑیں گے پکڑنے کے لامحدود اسباب ہے اور مدد کے بھی لامحدود اسباب ہے اس لیے اس لیے تعداد کم ہوگی تو اللہ اپنے لشکروں سے تعداد کو پوری کر دیں گے اور اگر وہ کمزور ہوں گے تو فرمایا اپنی قوت تمہارے ساتھ ملا کر تم کو کبھی بنا دوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیٹا نہیں کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائیں اس لیے تبلیغ کی محنت ان دو بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے ایک پورا دین زندگی میں لانے کے لیے ہے ایک محنت کا صحیح روپ زندگی میں قائم کرنے کے لیے ہے جو بھائی کس کے لیے ہے اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ دو چیزیں ہیں ایک استقامت ہے ایک نصرت ہے استقامت کہتے ہیں دین کے پابند بننے کو پابندی کے ساتھ جیے پابندی کے ساتھ مرے دین کے پابند ہونے کا نام استقامت ہے کہ دین میں کمال ہو دین میں حقیقت ہو کمال کے معنی یہ ہے کہ ایمان کامل ہو اتباع کامل ہو سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں عبادت پوری ہو عبادت کی حقیقت ہو نماز آدمی کو بے حیائی سے روک دے یہ نماز کا کمال ہے اور یہ حقیقت ہے نماز کی روزہ زندگی میں تقوی پیدا کر دے یہ نماز روزے کی حایت ہے زکات سے آدمی کے اندر کا بخل ختم ہو جائے یہ اس کی حایت ہے روزے کی حد کی حایت یہ ہے کہ زندگی میں کامل اطال زندہ ہو جائے اس لیے عبادت اچھے سے اچھی بن جاوے یہ مانا ہے دین میں استقامت کے ہماری معاشرت کی بنیاد آگے بن جائے انصاف بن جائے کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے سارے ایمان والوں کے لیے وہی چیز پسند کریں گے اس کو انصاف کہتے ہیں حق بھی دیں گے حق سے زیادہ دیں گے اس کو احسان کہتے ہیں ہماری معاشرت میں آ جائے احسان آ جائے ہماری معاشرت میں احسان انتظار آ جائے کہ کبھی ضرورت کو لگتا لٹکانا پڑے گا تو اٹکا کر کے اپنے بھائی کے کام آئیں گے جس کو اشار کہتے ہیں حیا کے ساتھ جیئیں گے حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے اسی لیے فرمایا جا الحیا و فف الماشر اگر حیا ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو چاہے آدمی کرے تو حیا کے ساتھ ہماری معاشرت آئے اور ہماری زندگیوں میں سادگی آئے سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے انصاف احسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی یہ دو بنیادیں ہیں اسراف اور بے حیائی فضول خرچی اور بے حیائی سے پوری دنیا میں فساد ہے ابھی دنیا سے فساد ختم کرنا ہے یہ دو چیزیں ختم ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا دنیا سے اس لیے معاشرت میں یہ بنیادیں آئے ہیں ہمارے معاملات میں سچائی اور امانت داری آئے دنیا کے ہر انسان کے اندر میں اللہ نے پانچ ضرورتیں رکھی ہیں کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری اور شادی ہے ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرے سنت طریقے پر پوری کرے یہ مانا ہے حرام سے بچے اسراف سے بچے تاکہ سچائی آئے امانت داری آ جائے یہ مانا ہے اس کے ہمارے اخلاق کی بلندی آ جائے کہ ہم ہر ایک کو نفع پہنچانے والی زندگی جیے ہمارے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے جو فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو معاف کرو معاف کرنا آسان ہے بدلا لینا مشکل ہے جو رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو اس لیے کہ رشتے داری کو توڑ کر شب قدر میں بھی آدمی کی مفرت نہیں ہوتی اور بیت اللہ جا کر کے حجر اسود کے سامنے بھی اس کی مفرت نہیں ہوتی جو رشتے داریوں کو توڑ کر کے جیتا ہے اور میں رشتے داریوں کو جوڑ کر کے زندگی گزاروں اور تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ ہمارے اخلاق میں یہ بنیادیں آئے ہماری نیتوں میں اللہ آئے آخرت آئے دنیا میں کیا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں چاہتے صرف اللہ کو چاہتے اور آخرت کو چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے اس لیے تبلیغ میں ہر آدمی کو یہ حکم ہے کہ اپنی جان مال لگائے کیونکہ جان مال لگاتے رہنے کی برکت سے بڑا بننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے اور مال کی محبت بھی ختم ہو جائے مٹی کا ڈھیر اور سونے کا ڈھیر دونوں کی نکاح میں برابر ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جاوے اس کے لیے تبلیغ میں یہ جان مال لگانا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگا کر کے اپنی بیان مال کی اور اقتدار کی حوص ختم کر کے صرف اللہ کو اپنی منزل بنائے اور آخرت کو اپنی منزل بنائے آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں بیاض کے لیے تو انہوں نے پوچھا عالم عنوبا یا کیا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیاض کریں یعنی آپ کا دامن تھامیں گے آپ کو مدینہ منور آنے کی دعوت دیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا یہ مانا ہے بیاج کے آپ نے چند شرائط پیش کیا وہ شرائط ہم سب کے لیے ہے پوری امت کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے فرمایا دبا توبہ علسم فل منشتی المکرا فرمایا اس بات پر بیاض کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے جی چاہے تو اور نہ چاہے تو اس سے تو جی کا جی تو بھاگنا ہوتا ہے کبھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کھیچائی جی پر نہیں چلو گے میری بات کو سنو گے اور مانو گے ہر حال میں اس پر بیاج کروسری ولیوس دین کے لیے خرچ کرو گے خوشی وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی دین کے لیے خرچ کرو گے وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی اس پر بیاج کرو والد بل معروف ہی ورنہ نہیں آنے من کر اس بات پر بیاض کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو مٹانے کا کام کرو گے اس پر بیاض کرو والا حق حق لائی بات حق طریقے سے دنیا میں کہو گے کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا کون کیا کرے گا اس لیے کہ حق کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور میں حق بات حق طریقے سے کہو گے اس پر بیاض کرو والا ان تم ناؤں کما تم ناؤ انکم و الا جکم وزوا اور جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منور آ جاؤں تو اس وقت میں پورا عالم تمہارے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا اور تمہارے اور شرفا قتل کیے جائیں گے تمہاری عورتیں بیوا ہو جائے گی تمہارے بچے یتیم ہو گئے پوری دنیا تمہارے مقابلے پر آئے گی تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی اپنے عورتیں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ ہم صاف کر لیں تو ملے گا کیا حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں زیر ہوگی اسی لیے سوراخا کو آپ نے ہجرت کے موقع پر اپنی بسی میں یہ فرمایا کہ سوراخا تمہارا کیا حال ہوگا جب تیسرا کے کنہیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گے یہاں بشارہ صاحب کو معلوم ہے کہ محنت کا انجام کیا ہے عجیب حاکم سے کہا کس راج میں ہرمز فتح ہوگا اس کے فتح کرنے والے تم بھی ہوں گے اور لڑکی سنا یمن سے مکہ مدینہ آئے گی کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا اور یہ مدینہ جہاں تم کو بھوکے لوگ نظر آ رہے ہیں کمزور نظر آ رہے ہیں ایک دن اللہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی بھی زکات لینے والا نہیں ہوگا سارے زکات کے دینے والے ہوں گے یہ آپ کے میں بات کی لیکن آپ نے امت کو ملک مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا آپ نے اس بنیاد پر اٹھایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دیں گے تو صحابہ نے کہا کہ سستا سودا ہے جنت ملتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ آپ اور سارے صحابہ جانتے تھے کہ جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل میں ظاہر ہوں گی یہ پکی تکی قرآن کی باتیں ہیں اور جس کی آخرت اجڑنا ہوگی چاہے ملک کا مالک ہو چاہے حکومت کا مالک ہو چاہے کروڑپتی ارب پتی ہو چاہے بڑی بڑی انڈسٹری کا مالک ہو لیکن جس کی آخرت اجڑے گی اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے معیشت دھنکا سے اس اس اس کو کو, کو مبتلا کریں گے قرآن میں معیشت دھنکا کا الگ استعمال کیا اللہ نے اس کی زندگی کو گزار دیں گے مال ہوگا اسباب ہوں گے لیکن راحت نہیں ہوگی اس لیے کہ راحت اللہ کے خزانے سے آتی ہے ملک مال سے چیزوں سے نہیں آتی ہے اس لیے میرے دوست کو اپنے آخرت کی بنیاد پر اٹھایا اس لیے دین میں کمال پیدا ہو جائے نصرت کے ساتھ میں پوری زندگی گزرے کہ دین کی مدد کرتے ہوئے دنیا میں جئیں گے یہ دو ذمہ داری ہے استقامت اور نصرت استقامت پابند ہونے کو کہتے ہیں کہ پوری دینداری کے ساتھ جیے پوری دینداری پر مرے ہم سے مطالبہ موت تک استقامت کا ہے اور واب رب کا حق کاتی یقین سجوش صاحب کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں حفاظت میں لگے رہے ہو کب تک فرمایا موت تک تمتن گئی اللہ ون کے مسلمون فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو فرما بردار بن کر کے مریو تو فرما بردار بن کر کون مرے گا جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر کے مرے گا جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے اس لیے پوری زندگی استقامت کے ساتھ رہنا پوری زندگی اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے ساتھ گزارنا یہ دو ذمہ داری ہر ایمان والوں کی ہے آپ نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے اور پوری امت نے دو چیزوں کو آپ نے پیدا فرمایا اور جب یہ دو پہلی چیزیں ہو گئی تو اللہ نے ان چیزوں پر چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں بڑا کام لیا کیوں بھائی بڑا کام لیا کہ دین قائم ہو گیا دنیا میں وسائل نہیں ہے چیزیں نہیں ہے سامان نہیں ہے صرف دین ہے اور دین کی محنت ہے صحیح محنت ہے تو دین قائم ہو گیا اور صدیوں تک کے لیے قائم ہو گیا کروڑوں کروڑ انسان غلط زندگیوں سے توبہ کر کے ہدایت اور جنت کے راستے پر آئے اور ایک سال کے لیے نہیں ہوا صدیوں تک کے لیے ہوا کہ صدیوں تک آپ کو باہر ملے گی اتنا بڑا کام ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں جو ہوا اس کی یہ دو بنیادیں ہیں ایک دن ہے اور دوسری محنت کی صحیح شکل ہے جس کی بنیاد پر اتنا بڑا کام دنیا میں ہوا مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ محنت کرتے کرتے محنت کرنے والوں میں یہ دو چیزیں زندہ ہو جائے ایک دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے تاکہ پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے محنت کی صحیح شکل زندگی میں قائم ہو جائے جس کی وجہ سے جان مال ان کی نگاہوں میں بے قیمت بن جائے اس کی حوث بھی ختم ہو جائے اور اس کی محبت بھی ختم ہو جائے ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن للچائی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دے یہ دو باتیں پیدا کرنا میں اس محنت سے چاہتا ہوں اللہ نے اس کے لیے محنت نہ فرمائی اب اس محنت میں میرے دوستوں دو چیزیں ہیں ایک فرما ہے ایک مقامی محنت ہے دونوں مل کر محنت بنتی ہے اور دونوں جماعتیں آپ نے بنائی ہے حضور صاحب سلم تیئیس والا دور نبوت میں دو ہی جماعتیں بنی کسی لیے کوئی جماعت نہیں ہے یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں دونوں جماعتوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں سچے لوگ ہیں الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون یہ مہاجرین کے بارے میں فرمایا یہ سچے لوگ ہیں یہ سونے کی نیت ہوتی ہے آدمی بیچارہ نہ چاہتے ہوئے سو بجاتا ہے اس کے لیے گھٹنے جس کے لگائے ایسا ایسا اس کو چھوڑ دو تاکہ نیند نہیں آگے اللہ خوش رکھے آپ کو تو اللہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو منمانی زندگی نہ گزارو ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو یعنی مہاجر و انصار کی چال چلو مولانا یا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے مسلمان کے کرنے کے یہی دو کام ہیں یا تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پھر رہا ہوگا یا پھر کرانے کے بعد گھر کاروبار کو دیکھتے ہوئے سنبھالتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرتا ہوگا تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے مسلمان کا اسی پر جینا ہے اسی پر مرنا ہے اور اللہ کی رضا مہاجر و انصار کے ساتھ ہے ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے اسی لیے پرانے پاک میں اللہ فرماتے ہیں وہ المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ عنہ اور میں سابقین اولین مہاجر و انصار میں تھے اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاق کے ساتھ میں چلے اور میں اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا اس میں ہماری محنت کی یہ دو بنیادیں ہیں اور ان دونوں محنتوں سے ایک ہی چیز مقصود ہے یہ دونوں محنت کرتے کرتے ہر ایک کی زندگی میں دین پر چلنے کی پوری پوری طاقت پیدا ہونی چاہیے اور محنت کا صحیح روک اس محنت سے زندہ ہونا چاہیے یہ دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے اور دین پر چلنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اس محنت میں سب سے پہلا کام دل کو بنانا ہے دل بنے گا تو دین بنے گا دل نہیں بنا تو زندگی میں تبلیغ کر کے دل نہیں بن سکتا سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے جو ساتھ وشاس فرماتے ہیں اللہ جسدہ جیسے کلو وہ لو ان کا انسان کے گوشت جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے وہ دل ہے اس لیے سب سے پہلے ندیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل ہے ہماری محنت میں سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بننا چاہیے اور دل کا بننا یہ ہے کہ دل میں اللہ آ جائے نبی آ جائے آخرت آ جائے یہ دل کا بننا ہے کون آئے اللہ آئے اللہ کے آنے کی کیا مانا اللہ کے آنے کے مانا یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے آٹھ چیزوں کی محبت کم ہو جائے اللہ کی محبت بڑھ جائے قرآن کے اللہ نے آٹھ چیزوں کو بیان کیا ہے تین چیزوں کے مقابلے میں کل آبا حکم ابنا حکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ جل شانو فرماتے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیوی تمہاری برادری تمہاری تجارت تمہارے مکانات اور تمہارا مال یہ آج چیزیں گنائی ہے اگر زیادہ پسند ہے تم کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کے کام سے تو تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا دے اس سے فسق سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی محبت ساری آٹھ چیزوں سے بڑی ہوئی ہونا چاہیے بڑی ایک چیز بڑھ جائے گی تو کام ہو جائے گا ان پچاس فیصد ان چار چیزوں کی محبت ہو اکاون فیصد اللہ کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا نبی کی محبت ہو جائے ان کے کام کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا آ رہی بھائی اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے دل میں توحید آ جائے کہ اللہ ایک ہے وہی کرنے والے ان سے محبت ہو جائے اس لیے کہ جو کوئی نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے میں اللہ فرماتے ہمارے تو میں نعمت ہی سمجھوں گا اور میں جو نمبر تمہارے پاس میں ہے وہ صرف صرف اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو تاج زندہ ہو جائے گی عربی کا مقولہ ہے فین المحب لمن محیب و مسیح جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی اس کا فرما بازار بن جاتا ہے اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ یہ تاج زندہ ہو جائے دوسرا اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے جب ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آدمی حرام سے بچ جائے گا حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو گیا تو حرام سے بچ جائے گا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اسی کی دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ زندگی کے بننے کی بنیاد صرف اللہ ہے زندگی اللہ کے بنانے سے بڑے بنے گی ماں کے اجاڑنے سے اجڑے گی بچہ ہر حال میں حکم پورا کرنے کی طاقت جو ملے گی وہ یقین کی طاقت سے ملے گی جس کو استقامت کہتے ہیں اس لیے یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں محبت پیدا ہو جائے ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ سے اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے سب کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے جتنا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تبلیغ کی محنت سب سے پہلے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے ہے جس کے بغیر دین میں کمال نہیں آ سکتا ہے حقیقت نہیں آ سکتی دوسری بنیاد میرے دوست یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے اللہ کے حکموں کی ازبت دل میں آ جائے حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین آ جائے کہ زندگی کس کی بنے گی جو حکم پورا کرے گا اس کی زندگی بن جائے گی تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے بال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے اللہ بڑھے اور اللہ کا حکم بڑھا کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں گھیر لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک سوال کیا انہوں نے کہ اگر خلافت سے دستاکار ہو جاؤ تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے قتل نہیں کریں گے تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی عثمان اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے لوگ اس لباس کو اتارنے کی مانگ کریں گے تو اس کو اتارنا نہیں اور وہ خلافت کا لباس ہے تو میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑ چھوڑ نہیں سکتا ان کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے منظر نام کا کہ شہزادوں نے ایک ریت کے آدمی کو مار دیا بڑے آدمی تھا تو لوگوں نے کچھ دیر دلا کر بیچارے کا منہ بند کر دیا بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شہزادے نے شہزادی کے زوم میں ریت کے ایک آدمی کو مار دیا ہے اور کچھ دیر دلا کر اس کا منہ بند کر دیا ہے تو اس نے دربار عام بلایا اور بلایا کہ میں اپنے حکومت کے زمانے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں کہ شہزادے ریئت کو مارتے رہیں اور میں برداشت کرتا رہوں منہ دے کر کے پیسے ان کا منہ بند کرتے رہیں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس کا پتا لیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں اس کے شہزادے کو قتل کیا جائے گا اس کا بیٹا اور یوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے سے مجھے اتنی محبت ہے کہ وہ کساس میں مارا جائے گا اس کے چند دنوں کے بعد میں میں خود بھی مر جاؤں گا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں شریعت کے حکم کو نہیں توڑ سکتا ہوں اس لیے میرے تو اللہ بڑھے اللہ کا حکم بڑا دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اس کے لیے تبلیغ ہے ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم دنیا کی راحت کو قربان کر سکتے ہیں دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے آخرت کے راحت کو قربان نہیں کر سکتے یہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے ہر وقت میں ہمیں یہ دھیان پیدا ہو کہ میرے کسی عمل سے میری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے یہ تین بنیادیں پیدا ہو جائے گی دل میں تو دل بن جائے گا دل بن جائے گا تو پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آتا چلا جائے گا یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی تو ابھی یہ دل کیسے بنے گا صرف سرنے سے نہیں بنے گا یاد رکھیں پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں کی پابندی سے دل بنے گا جو بچنے کی چیزیں ہیں اس سے بچنے سے وہ دل بنے گا کرنا بچنا یہی بنیاد ہے دل کے بندے کی کیا بنیاد ہے کرنا اور بچنا تو کبھی میں کیا ہے تبلیغ میں تبلیغ میں سب سے پہلی بنیاد چھ صفات ہے یاد رکھو چھ صفات پورا دین نہیں ہے لیکن زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ آ نہیں سکتا چھ صفات کے بغیر اچھی طرح یاد رکھے یہ بات بہت ہی ٹھنڈی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے پورے دین کو حقیقت کے ساتھ زندگی میں لانے کے لیے چھ صفات ہے چھ سفات آئیں گے تو دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے گا کوئی بھی عمل اللہ کیا مقبول ہوگا جب چھ صفات کی رعایت کے ساتھ عمل کیا جائے گا ورنہ وہ مردود عمل امت جن اختلافات کا شکار ہو گئی ہے وہ جوڑ نہیں سکتی ہے چھ صفات کے بغیر یہ پوری امت کو جوڑنے کی صفات ہے اس میں پانچ صفات دین سے متعلق ہے سترہ نمبر محنت سے متعلق ہے یہ دونوں زندگیوں میں آنے کے لیے چھ صفات ہے اور چھ صفات کو زندگی میں لانے کے لیے چار اعمال نبوت ہے اعمال تربیت ہے اعمال ہدایت ہے اس میں دعوت ہے تعلیم ہے ذکر حفاظت ہے خدمت اور اخلاق ہے ہر عمل کی انفرادی شکل بھی ہے اجتماعی شکل بھی ہے اس کو آپ کو روانگی میں اس کو اچھی طرح سمجھنا میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا صرف اجمالی بات کر رہا ہوں یہ چاروں اعمال کی انفرادی شکل بھی ہے اجتماعی شکل بھی ہے اور یہ روز کرنے کے کام ہے پابندی کے ساتھ انفرادی اعمال بھی کرنے کے ہیں اجتماعی اعمال بھی کرنے کے ہیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی یعنی آدمی بنے گا تربیت کے معنی یہ ہے اور انفرادی اعمال کے پابند سے آدمی کی استقامت آئے گی یعنی جمے گا بنے گا اور جمے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ لیں گے جو بنے گا اور جمے گا اس سے اللہ کیا لیں گے کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ لیں گے یہ اصل ہے ورنہ جہاں تک دین کی تائید کا کام ہے اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں اس کو ملے گا کچھ نہیں کسی کہ ساری دنیا اللہ کے لشکر ہے اللہ جس سے چاہے کام لے لے ہوا سے لے لے پانی سے لے لے آگ سے لے لے فرشوں سے لے لے جس سے چاہے لے لے اس لیے کہ سارے اللہ کے لشکر ہے کتابیں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حد میں ایک آدمی نے ایمان والوں کے ساتھ مل کر دس آدمیوں کو بےمانوں کو قتل کیا پورے میدان میں واہ واہ ہو گیا اس کے نام کی کزمان کزمان کزمان کزمان یہ ہو گیا آپ کو آپ کے کانوں تک بات گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے اور تھوڑی ایک بعد اس کو زخم لگا برداشت نہیں ہوا تو اپنا سنجر پیٹ میں گھوپ کر حلامات موڑ کر جہنم میں چلا گیا اس لیے کام کا ہونا اصل نہیں ہے قبولیت کے ساتھ رہنا اصل ہے اور اس کے لیے شرط استقامت ہے اور تربیت ہے بناؤ ہے اور جماؤ ہے اس کے لیے یہ اعمال حکومت ہے اور اعمال تربیت ہے انفرادی اجتماعی طور پر دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن اس محنت میں چلنا مقام پر بھی چلنا اور خرید میں بھی چلنا دونوں جگہ جو عمال ہے اس کی پابندی کے ساتھ کرنا اس لیے کہ میرے دوستوں روزانہ سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنا امیر صاحب نہیں پوچھیں گے کہ کیا کیا کیا چھوڑا یہ بچوں کا مدرسہ نہیں ہے یاد رکھو کہ اس کا پیچھے لکڑی لے کر کے بچوں کے پیچھے رہیں گے یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا مدرسہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں روزانہ سوچے کہ جو کرنے کے کام تھے میں نے کیے یا نہیں کیے سارے کام ہو گئے تو شکر کریں اللہ ہمت دے کے ضرورت نے شکر پڑے کوئی عمل چھوٹ گیا ہے تو اس کی تلافی کرے اور پھر سوئے کوئی عمل ایسا چھوٹا ہے کہ تلافی نہیں ہو سکتی ہے اور سچا پکا تو استفار کر کے سوئے اس لیے کہ جس عمل کے کرنے کی خوشی نہ ہو چھوٹنے کا غم نہ ہو کام نہیں ہوتا وہ کھیل ہوتا ہے اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے کام پر اللہ کی طرف سے سارے واجب ہیں کام بنے گا شکر استفار سے خوشی اور غم سے اس لیے سب سے پہلے کرنے کے کام انفرادی اجتماعی کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا یہ سب سے پہلے دل کے بندے کا واحد راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری ترتیب نہیں ہے اسی کے ساتھ بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن گزارنا یہ کرنے کے کام ہے بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا اس لیے کہ علاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں دوائی کھانا اور پرہیز کرنا دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا دوائی کا یہ پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی ایسا ہی کرنے کے کام کرتے ہوئے بچنے کی چیزوں سے بچیں گے تو روز دل بنے گا دل بننے کے راستوں سے دین بنے گا تو بچنے کے کام کیا ہے بچنے کے کام میں سب سے پہلا سوال ہے کہ کسی مخلوق کی کمپنی کا ہم ڈالیں گے نہیں اور کسی کے سامنے زبان کھولے گی نہیں کچھ لینے کے لیے چھوٹی نہ بڑی چیز سوال کریں گے تو صرف اللہ سے کریں گے مخلوق سے نہیں کریں گے نہ مالدار سے کریں گے نہ وکیل سے کریں گے کسی کے پاس عہدہ ہے تو اس سے بھی نہیں کریں گے اللہ سے اپنے مسئلے کو کہیں گے سوال سے اپنے آپ کو بچانا اشراف سے بچانا اشراف کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کو چاہے ساتھیوں کے پاس ہو چاہے دنیا میں ہو ان سب سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا تکلیف اسی لیے ہے تاکہ دنیا کے دھوکے سے ہم نکلیں قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں دھوکے کے لیے دو چیزوں کو استعمال کیا ہے ایک دھوکے دار شیطان کا تذکرہ کیا ہے اور ایک دنیاوی زندگی کا تذکرہ کیا ہے یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے تو دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے دنیا کی پر اپنی نفرت کی نگاہ اور لالچ کی نگاہ ڈالے بغیر دنیا سے آنکھیں بند کر کے جینا ضرورت پوری کریں گے بس اتنی ہی اجازت ہے اس کے آگے دنیا کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو لمبی کر کے مہمانوں کے سامانوں کی طرف نہ دیکھے یہ ہم نے آزمائش کے لیے دیے چند دن کیے اور آپ کے لیے آخرت ہے اس کے بعد ان کے لیے سوائے آزاد کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے دنیا کی طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا یہ دوسری بنیادی اشہار سے بچنا تیسرا احساب سے نکلنا اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو اسراف کہتے ہیں اور بیجا استعمال کو تقزیر کہتے ہیں اور قرآن میں مبذرین کو شیاطین کے بھائی بتایا ہے کہ جو بیجا اپنی جان مال لگاتے ہیں وہ تو شیاطین کے بھائی ہے اس لیے اسراف سے معنی کیا گیا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اسراف کس کو کہتے ہیں اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو آپ کی ضرورت آدھے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے تو پینتیس منٹ نہیں لگانا وہ پانچ گھنٹے اسراف ہے آپ کی ضرورت پندرہ روپے میں پوری ہو جاتی ہے تو بیس روپیہ نہیں لگانا وہ پانچ روپیہ اسراف ہے امت کا عالمیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے جان مال بہت ہے لیکن اسراف داخل ہو گیا اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا آگ کی طرح ہے اسراف آج ساری لکڑی کو کھا جاتا ہے اس طرح اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے دعوت کے لیے بچی نہ عبادت کے لیے بچی نہ اخلاق کے لیے بچی برے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی بیوا بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی اسراف نے ساری جانی والی طاقت کو کھا لیا تو اسراف سے نکلنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہماری زندگی اسراف سے پاک ہو جائے ضرورت پر آئے سادگی پر زندگی آئے اسی کے ساتھ میں کسی بھی قسم کی لایانی سے اپنی زندگیوں کو نکالنا نہیں کچھ عادتیں ہیں غلط جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں یا غیر ضروری عادتیں ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں جس پر جنہیں موقف نہیں ہے جو تبلیغ میں نکل کر ان ساری عادتوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے ان دو چیزوں کے اہتمام سے آدمی کا دل بنے گا دل بننے کے راستے سے دین حقیقت کے ساتھ میں آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک دن میں دن نہیں آتا نہ چار مہینے میں آتا ہے رخ صحیح ہوگا آہستہ آہستہ دین زندگی میں اس راستے سے آئے گا اس لیے کہ تیئیس سال میں دین آیا ہے اس لیے میرے دوستوں یہ پہلی بنیاد یہ تبلیغ تھی کہ ہر محنت میں لگنے والے کا دل بنے دل بننے کے راستے سے دین بنے گا اور دل کے بننے میں کرنا بچنا ہے اور یہی یہ راستہ ہے آدمی کے دل کے بننے کا دوسری بنیاد میرے دوست تبلیغ کی یہ ہے کہ اس محنت سے محنت کرنے والوں کا فکر بدلے کیا بدلے نہ کمانا چھوڑنے کا حکم ہے تبلیغ میں اور نہ خرچ کرنا چھوڑنے کا حکم ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے رابانیت غلط لوگوں کا سیوا ہے نفسانیت بھی غلط لوگوں کا سیوا ہے نفسانیت کس کو کہتے ہیں نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے یہ اہل بچے کا سیوا ہے کچھ نہیں کریں گے کونا پکڑ لیں گے گھر والوں کے لیے بوجھ بنیں گے کہ تم کماؤ اور ہم جو ہے نا ہم تو بیٹھ کر کے کھائیں گے گھر والوں کے لیے بوجھ بننا اس کی شریعت کی اجازت نہیں ہے تو اسلام کیا ہے اور میں مستقیم ہے کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہونی چاہیے ہر آدمی کی کاروباری زندگی ہونی چاہیے لیکن دین کے ساتھ ہونی چاہیے دین کی محنت کے ساتھ ہونی چاہیے زندگی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے تو زندگی کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جب حکم آئے گا یا طریقہ آئے گا نبی کا یا محنت کا تقاضا آئے گا تو جی چاہیے کو توڑیں گے چھوڑیں گے دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے بس آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے اسی کا نام قربانی ہے اس قربانی پر اللہ ہدایت دیں گے اس قربانی پر اللہ حلال روزی دیں گے اس قربانی پر اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے اس کا نام قربانی ہے اس لیے میرے دوستو یہ محنت فکر بدلنے کے لیے ہے کہ اس تبلیغ کے ذریعے سے کیا ہو تبلیغ والوں کا فکر بدلے نہ کمانا چھوڑنا ہے نہ خرچ چھوڑنا ہے تو کیا کرنا ہے فکر بدلنا ہے فکر بدلنے کے معنی کیا فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے کہ آدمی شادی میں جاوے یا میت میں جاوے یہ کیا دیکھے گا کہ بھائی کیا دیکھے گا جوتا ٹوپی دیکھے گا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بچوں کو پالتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے سارے کام کرتا ہے لیکن فکر جوتا ٹوپی کا ہو گیا بس یہی تبلیغ سے مقصود ہے کہ ہر ایمان والا دعوت کی فکر کے ساتھ جیے آخرت کی فکر کے ساتھ جیے دین کی فکر کے ساتھ نہیں جیے باقی دنیا کے سارے کام کریں گے شاعری شریعت کے دائرے میں کریں گے لیکن ہمارا فکر یہ ہوگا کہ فکر کے بدلنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے تو فکر کیسے بدلے گا فکر صرف پھرنے سے نہیں بدلے گا یاد رکھیں بلکہ پھرنے کے زمانے میں دو کام کرنے سے دو محنتیں کرنے سے فکر بنے گا اس لیے کہ تبلیغ کی محنت پھرنے والوں میں دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے اور امت میں دو محنتیں زندہ کرنے کے لیے پھرنے والوں کے لیے دو چیزیں ایک دل بنے ایک فکر بنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے تبلیغ کرنے والوں کے لیے امت میں اس لیے ہم پھر رہے ہیں تاکہ امت میں دو محنتیں زندہ ہو جائے امت میں تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے ہماری محنت کی بنیاد تقریر نہیں ہے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ تقریر کی حیثیت ہماری محنت میں وہ ہے جو زبان کی حیثیت باڈی میں ہے کہ باڈی کتنے کلو کی ہے ستر سو کلو کی ڈیڑھ سو کلو کا آدمی دیکھا میں نے اور زبان چند گرام کی ہے اور میں جو حیثیت زبان کی ہے وہی حیثیت ہماری محنت میں تقریر کی ہے کتنی تقریر ہے اتنا ہی سمجھانا ہے اس لیے کہ سمجھائے بغیر تو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے حق کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہی ہے اور سمجھنے کے دو موقع ہیں ایک موت ہے اور ایک ماحول ہے جہاں ساتھی کو سمجھنے آتی ہے اس لیے تقریر کے لیے ہم نہیں پھرتے ہم کیوں پھرتے ہیں ہم دنیا میں اس لیے پھرتے ہیں کہ امت کے دو محنتیں زندہ ہو جائے ایک نقل حرکت زندہ ہو جائے ایک مقامی محنت زندہ ہو جائے اس کے لیے پھرتے ہیں اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے یا دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں وسائل بھی ہے معلومات بھی ہے لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے تو جب تک وہ طاقت نہ پیدا ہو جب تک دین زندگی میں نہیں آ سکتا امت میں زمین میں بیج اگانے کی استداد نہیں ہے اتنا بھی اچھا بیج ڈالو گے تو اگے گا نہیں اگے گا پہلے زمین پر محنت کر کے استداد پیدا کرنی ہوگی پھر اس کے بعد بیج ڈالو گے تو اگ جائے گا تو امت کا المیہ یہ ہے کہ امت کو دین معلوم بھی ہے وسائل بھی ہے لیکن دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ طاقت جو پیدا ہوگی وہ ان دو محنتوں سے پیدا ہوگی شاستروں نے پوری امت کو ان دو محنتوں سے گزارا ہے ایک مطلب حرکت کی محنت سے گزارا ہے ایک مقامی محنت سے گزارا ہے ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے یہ دو محنتیں زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا ہے کرنے بچنے کے ساتھ کہ ہر جماعت کے ذہن میں یہ ہو کہ جس مسجد میں ہم دو دن تین دن ٹھہر رہے ہیں وہاں سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کرنی ہے جہاں مسلمان ملے وہاں ان سے ملنا ہے گھر میں ملے کھیت میں ملے کیرم کے اڈوں پر ملے اس سے آگے اور کوئی کھیل کہتے ہیں برائی کہتے ہیں وہاں جائیں گے مسلمانوں سے ملیں گے اور مل کر کیا بات کریں گے پہلے ایمان ایمان کا نفع سمجھائیں گے دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھائیں گے تیسرا آخرت سمجھائیں گے اور یہ سمجھا کر اللہ کے راستے میں تین دن سے لے کر چار مہینے کے لیے اس کی تشکیل کریں گے جو محنت سے تیار ہو گیا دو دن میں تین دن میں ایک دن میں اس کو اچھی طرح کام سمجھا کر بھیجیں گے کیونکہ جانے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں اور نکالنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے اس کو نکال رہا ہوں صرف پھرنا پھرانا کوئی کام نہیں ہے تو رسالت آخرت یہی کام ہے اسی کے لیے جانا ہے اسی لیے پھرنا ہے اس لیے یہ باتیں سمجھا کر غیر ایمان والے کی تشکیل کرنا ماحول چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر ان عمال محنت سے گزارنے کے لیے دوسرا میرے محترم دوستوں جو ایمان والے رہ گئے اور بہت رہ جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی مسجد میں اگر جماعت کام کریں دو دن تین دن تو کتنے لوگ جماعت میں نکلتے ہیں مشکل سے دس بارہ آدمی نکلتے ہیں وہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں اور مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں عورتوں سے زیادہ بچے ہیں تو ان کی زندگی میں دین آنے کا کیا راستہ اس کے لیے مقامی محنت ہے کہ ہر مسجد میں جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے وہاں لوگوں پر محنت کر کے اور یہ باتیں سمجھا کر ان کا فارغ وقت مانگا جائے آپ کا ساتھ لگانے کے لیے مسجد وار جماعت ہے تو مسجد وار جماعت کے لیے وقت مانگے جماعت تین دن کے لیے آئی ہوئی ہے تو اپنے فارغ وقت لوگوں کا تین دن کے لیے اپنے ساتھ دینے کے لیے مانگے کہ جی میرے ساتھ فارغ وقت آپ لگاؤ آپ کے ساتھ تین چار گھنٹے ہیں جو کمانے کھانے کے بعد میں اور آرام کے بعد میں وہ وقت آپ ہمارے ساتھ لگاؤ لوگوں کی ترغیب دینا لوگوں کی خوشامد کرنا لوگوں کو سمجھانا تاکہ وہ فارغ وقت آپ کے ساتھ لگائے جب فارغ وقت آپ کے ساتھ لگائیں گے تو میرے دوستوں کام کی سوجھ بوجھ ملے گی ان کو اس لیے کہ چار پانچ گھنٹہ جب آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ جو کرتے ہیں وہ کریں گے کیوں بھائی مسجد میں آ کے ویسے تو نہیں رہیں گے آپ تعلیم میں ہیں آپ نماز میں ہیں آپ دعوت میں ہیں آپ دستوں میں ہیں آپ خدمت میں ہیں وہی کام کریں گے وہی کام پانچ کام ہیں جو کام کرنے کے لیے بتاتے ہیں نا جو روزانہ ہم تبلیغ میں کرتے ہیں وہی پانچ کام ہیں ان کاموں سے گزارنا اور کام کا نفع سمجھانا جب جماعت کسی مسجد میں جا کر محنت کرتی ہے اچھی تو وہاں سب سے پہلے نمازی بڑھتے ہیں تو نفع بھی دکھانا کام کی سوجھ بوجھ بھی ان کو دینا جب آخری دن میں آپ تشکیل کریں گے تو مقامی کام کے لیے تیار ہو جائیں گے جس مسجد میں شکل نہیں ہے وہاں مسجد وار جماعت کس راستے سے بنانا محنت کے راستے سے ہم محنت کے مکلف ہیں جماعت نکالنے کے لیے آپ نے پوری محنت لگا دیا نکل گئی تو بھی کام ہوا نہیں نکلی تو بھی کام ہو گیا گھبراؤ نہیں محنت کا نام کام ہے نتیجے کا نام کام نہیں ہے جو شاخر نے تاریخ کا سفر کیا آپ دیکھو اس سفر میں کوئی خاطر کا نفع نظر نہیں آیا فوری طور پر سوائے پریشانیوں کے لیکن و محنت اللہ کے دربار میں اتنی قبول ہوئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں کہ ان کو چٹنی بنا دیں گے ابھی اس لیے کہ محنت آپ نے پوری کر دیا آپ کی دن میں یہی تھا اس لیے محنت کرنا جماعت نکالنے کے لیے اپنے کرنے بچنے کے ساتھ اور ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانے کے لیے لوگوں کو فارغ وقت لے کر کے اپنے ساتھ سامان سے ان کو گزار کر تیار کرنا مقامی کام کرنے کے لیے کہ ہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے اس راستے سے بنانا بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا مسجد وار جماعت ہے لیکن بنی ہوئی ہے لیکن کمزور ہے دیکھو گے تو اکثر جگہ بہت بڑا حملہ ہے ہمارا لیکن محنت پر بہت تھوڑا حملہ بچا ہوا ہے کہ بھائی یہی رونا ہے کہ نہیں ہر جگہ پر یہ پوری دنیا کا عالمی آئی جو عملہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ حملہ بھی کام پر لگے ہماری یہاں محنت کی جو شکل ہے مشورہ وہ مشورہ صحیح ہو جائے روزانہ کی محنت صحیح ہو جائے ان کا نظام صحیح ہو جائے پورا ہو جائے گش صحیح ہو جائے پورا ہو جائے تاکہ سو فیصد نماز کی فضا بنے ایسے محلے جہاں پر کام کی شکلیں نہیں ہیں دوسرے گش کے ذریعے سے مسجد وار جماعتیں بنی غرض یہ کہ مسجد وار جماعت جتنے کام پر ہے وہ صحیح ہو جائے پورا ہو جائے اس کی فکر کے ساتھ اپنا وقت لگانا نہیں ہے تو بنانا اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کا کام پورا ہو جائے صحیح ہو جائے اس کے لیے اپنی فکر محنت دعا کو لگانا ان تین بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا مولانا یہ سب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تاب ہے کہتے ہیں تھکنے کو آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جاوے کام ہو گیا آپ تھک کر آتا ہے گھر پر کیونکہ سارے لوگوں کو پیار آتا ہے کہ نہیں شوہر تھک کے آ جاوے کہ بیوی کو پیار آ جاتا ہے بیٹا تک آ جائے تو ماں باپ کو پیار آ جائے سب خدمت سے لگ جاتے ہیں کہ اس کو گرم کھانا کھلاؤ اس کے لیے چائے بناؤ اس کے لیے گرم پانی کرو اس لیے کہ تھک رہے جب ہم اللہ کے لیے تھک جائیں گے تو اللہ کو پیار آ جائے گا ہمارے پاس سوتے سوتے بھی اچھا لگیں گے یاد رکھو جب تھک جائیں گے کام کر کے اس کے بعد سو جائیں گے تھک کر تو سوتے سوتے بھی اللہ کو اچھے لگیں گے اس لیے تھکنا ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبلے جوہد کے پیچھے ہے اللہ کہاں ہے محنت کا ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ رہا ہے جو پار کر کے اتریں گے تو اللہ نہیں جائیں گے اس لیے دن بھر ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تھکانا جب یہ بنیادیں سامنے ہوگی اس کا فکر ہوگا اس کی محنت ہوگی اس کے لیے لگنا ہوگا تو سر کھجانے کی فرصت نہیں اتنا کام ہے تبلیغ میں اور اگر یہ بنیادیں آنکھوں سے اوجل ہو جائے اور ہمارے ذہنوں سے نکل جائے تو تبلیغ میں جتنا کھانا سونا آرام ہے اتنا دنیا کے کسی دھندے میں نہیں ملے گا آپ کو اور اس طرح سے میرے دوستوں نکلنے والا بنے گا اور میں علاقوں میں کام ہوگا علاقوں میں اور کام نکلنے والوں کے بننے کی بنیاد اپنے آپ کو تھکانا ہے اور ان بنیادوں میں تھکانا ہے کرنے بچنے میں تھکانا ہے جماعت نکالنے کی محنت میں تھکانا ہے مسجد وار جماعت بنانے کی محنت میں تھکانا ہے بنی ہوئی جماعت کو کام میں لگانے کی محنت میں تھکانا ہے اور دن پر تھکنے کے بعد آخری بات یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہوزاری میں لگنا ہے یہ چوتھا کام ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر اٹھیں گے اور اچھی نماز پڑھیں گے اچھی نماز پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ لمبا قیام کریں گے لمبا قیام کب کریں گے جب بڑی بڑی سوٹی یاد ہوگی تو کریں گے یا حافظ ہوئے تو کریں گے تو سب تو حافظ نہیں بن سکتے لیکن بڑی بڑی صورتیں جو جوان لوگ ہیں وہ تو بہت تھوڑے عرصے میں کر سکتے ہیں تو بڑی بڑی صورتوں کو یاد کریں بہت انفرادی وقت ملتا ہے اس میں یہ کام لے جائیں سیکھنے سکھانے میں اور رات کو تحجد میں لمبا قیام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر قلم آ جاتا یہ آپ کا رات تھا یا آپ کا دین تھا دن میں تھکتے تھے رات کو اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں تھکتے تھے اس لیے رات کو اچھی نماز پڑھنا لمبا قیام کرنا لمبا رکو کرنا لمبا سجدہ کرنا اور اچھا نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے آہو جاری میں لگنا اللہ کے سامنے رونا اتنا قیمتی ہے میرے دوستو جو آج کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے حدیث پاک بات آتا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے روئے جہنم بھی جا نہیں سکتا جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ آنسو کا رہنا ہے اس لیے رات کو اللہ کے سامنے خوب آہوزاری وہ کرے گا جو جن بھر تھکے گا ایک آدمی نے شادی نہیں کیا وہ کہے گا اللہ سے دعا میں کہ اللہ مجھے لڑکا دے دیے کیا بھائی شادی کے بعد زبان کھلتی ہے محنت کے بعد زبان کھلتی ہے جتنی محنت بڑھی اتنی دعا بڑی جتنی محنت بڑی جتنا تھکنا بڑا اتنا دعا بڑی ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی ہے تو ان کی دعا بڑی ہے کیا دعا مانگی کیا ایک دانہ نہیں پیدا ہوتا وہاں پھلوں کی روزی مانگی کہ اللہ میری ضروریت کو پھلوں کی روزی دیجیے جہاں ایک آدمی نہیں ہے سوائے ان کی فیملی کے اور ان کے بچوں کے بچہ اور بیوی کے وہاں لوگوں کی توجہ کو مانگا کہ لوگ پاکستان میں رہے ہندوستان میں رہے اور ان کا دل مکہ میں اٹکا رہے یہ مانگا پھر ہم کو امت مانگی کہ اللہ مجھے ایک امت دیجیے اور امت میں آپ نبی مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا اور آپ دیکھو ساری دعائیں قبول ہو گئی اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی یاد رکھو اللہ والے فرماتے ہیں کہ محنت صحیح ہو جائے پوری ہو جائے اس میں کے کرنے والوں کی دعا ایسی قبول ہوگی جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی اس لیے رات کو اچھا وقت نماز میں دعا میں آہو جاری میں لگانا اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے چاہے مکانی ہو اور چاہے خروج ہو نقل و حرکت کے جیسے پانی کے بوتل ہے لیکن پانی نہیں ہے اس کی کیا قیمت ہے پانی ہے تو ہمارے یہاں پہ بیس روپیہ ہے آپ کے یہاں بتانا کتنا ہے ایک لیٹر کا سو روپیہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ سو روپیہ ہے اور دودھ ہے تو شہد ہے تو چاندی ہے تو سونا ہے تو زر کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے یو پی عربی میں برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی طاقت اور قوت ہے وہ کام کی وجہ سے ہے اور صفات کی وجہ سے ہے اور بنیادوں کی وجہ سے ہے اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت روا عبداللہ کے روا رضی اللہ تعالیٰ کے دن پیچھے رہنے کو حضور آسرم میں پانچ سو سال پیچھے رہنا بتایا یہ فرمایا لو معافی اب کی جمی انا ادرک تد وطہ دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو اس کی صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری یہ قیمت ہے اس کی صحیح ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنے آپ کو رات کو اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں آہوزاری میں لگانا اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا دعوت میں لگے اللہ کے سامنے دعا میں آہوزاری میں لگے لیکن علم کے ساتھ اور فکر کے ساتھ جہالت کے ساتھ نہیں غفلت کے ساتھ نہیں اگر جہالت کے ساتھ ہم پھریں گے تو دنیا میں جہالت پھیلے گی غفلت کے ساتھ پھیلیں گے تو دنیا میں غفلت پھیلے گی اس لیے علم کے ساتھ دعوت اور دعا اور ذکر کے ساتھ دعوت اور دعا تو علم کون سا ہے دعوت کا دعوت کا علم جو ہے واضح اور وحید کا علم ہے نسرا علماء سے کہ قرآن میں ساڑھے چھ ہزار آیتیں ہیں اس میں پانچ سو آیتیں عوامر اور نواحی کی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ بچنا ہے اس کی پانچ سو آیتیں ہیں بلکہ چھ ہزار آیتیں ترغیب اور ترغیب کی ہے توحید رسالت اور آخرت سے متعلق ہے اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں حق جو جاتا ہے وہ ترغیب و ترغیب سے جاتا ہے واضح اور وعید کے علمت سے جاتا ہے وشارت اور انضار کے راستے سے جاتا ہے اسی لیے سارے نبیوں کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا وہ بشیر ہے منظر ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے یہ بشارت انتظار ہے سب کا دو گے تو مال بڑھ جائے گا اور اگر سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مل جاؤ گے یہ وعدہ ہے اور یہ وعید ہے اس لیے اس علم کو گھنٹوں بیٹھ کر تعلیم کے حلقے میں لینا اور اس کو اپنی دعوت میں چلانا تعلیم کے حلقے میں لینا دعوت میں چلانا ختم نہیں کرنا کسی کا بیان سن لیا تو اس کی نقل اتارنا شروع کیا کسی کے کچھ سنا تو اس کا نام لے کر کے کہنا میں نے فلانے سے یہ سنا نقل سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے کہ اکثر نقل والے کی نقل نہیں ہوتی یاد رکھو بلکہ ٹھوس علم لے کتابوں سے فضائی کی کتابیں ہیں فضائل اعمال ہے فضائل سبقات ہے ریاض الصالحین ہے حیات صحابہ ہے یہ وہ کتابیں ہیں اس کے علاوہ اللہ والوں کی کتابیں بہت ساری ہیں جو اللہ والے ہیں جس کو لے کر کے اس علم کی روشنی میں بات کو کرنا اسی کے ساتھ میں اللہ سے اپنا تعلق روز بڑھانے کی محنت میں لگنا تاکہ غفلت ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے اس لیے کہ سویا ہوا آدمی سوئے کو نہیں جگا سکتا کیونکہ سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے ہم اللہ سے جڑ جائیں گے تو امت کو اللہ سے جوڑ لیں گے ہم ہی نہیں جڑے اللہ سے تو مخلوق کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے اس کے لیے فرائض کا اہتمام کرنا فرائض اچھے سے اچھے ادا کرنے کی کوشش کرنا اگر زندگی میں چھوٹے ہیں تو قضا کے ذریعے سے سارے فرائض کو ادا کر دینا کوئی فرض ہمارے ذمے نہیں رہنا چاہیے اللہ سے میرے اس سال میں ملے کہ سارے فرائض ادا ہو چکے ہوں کوئی حق ہمارا کسی مخلوق کا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا حق بھی ہمارے نہیں ہونا چاہیے نوافی کا اہتمام کریں سنتوں کا اہتمام کریں صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اذکار مصروفہ کا اہتمام کریں گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ اللہ سے ہمارا روز تعلق بننا چاہیے محبت کا خشیت کا اور یقین کا کہ اللہ سے روز ہماری محبت بڑھے اللہ سے ہمارا ڈر بڑھے ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات علی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو تاکہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکیں اس لیے دعوت اور دعا علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ اور دعوت اور دعا اخلاق کے ساتھ کس کے ساتھ تبلیغ کا کام اخلاق کے ساتھ اخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر مسلمان کے احترام کرنا ہر مسلمان سے محبت کرنا ہر مسلمان کے کام آنا ہر مسلمان کے بوجھ کو اتارنے کی کوشش کرنا کوئی غلطی کرے تو معاف کرنا غلطی ہو جائے ہم سے تو معافی مانگنا اس طریقے سے ہر ایمان والوں کو نبھا کر کے چلنا تاکہ اخلاق سے لوگ کام کی طرف آتے چلے جائیں گے حضور صاحب وسلم نے اپنے زمانے کی جہالت کو اخلاق کے ذریعے سے کہتا ہے حالانکہ آپ کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا لیکن وہ زمانہ سورا علم کا اور ہدایت کا مرکز بن گیا وہ زمانہ اس لیے میرے دوستوں اخلاق کے ساتھ دعوت اور دعا اور قربانی کے ساتھ دعوت دعا منمانی کے ساتھ نہیں منمانی سے آدمی نہیں بنتا منمانی سے آدمی نہیں بنتا زندگی بھر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ زندگی بھر سخاوت کیا منمانی کے ساتھ زندگی میں تبلیغ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا مر گیا راستے میں تو آدمی بنے گا نہیں کیونکہ حدیث میں سنتے ہیں کہ نہیں تو من مانی سے آدمی نہیں بنتا ہے آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے تو قربانی کے ساتھ دعوت اور دعا تو قربانی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے ہم سب کو ہاں، صرف صحابہ کے واقعات بیان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے بنانا یہ برکت کی چیز ہے امت کو ابارنے کے لیے صحیح ہے اپنی زندگی میں جذبات پیدا کرنے کے لیے صحیح ہے لیکن قربانی اس کو نہیں کہتے قربانی کہتے ہیں حکم پورا کرنے کے لیے طریقے پر چلنے کے لیے حکم اللہ کا ہوتا ہے اور طریقہ نبی کا ہوتا ہے دونوں کی تاج یکساں ضروری ہے تو حکم پورا کرنے کے لیے طریقے پر چلنے کے لیے محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہیے کو توڑنا اور چھوڑنا جی چاہیے پوری کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے یہ چاہیے توڑنے چھوڑنے کے لیے دنیاوی تقاضے اگر بیچ پہ آ جائے دین کے اور دین کی محنت کے تو اپنی دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا کیا کرنا آگے دین کو آگے پیچھے نہیں کرنا دین کی محنت کو آگے پیچھے نہیں کرنا دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا اس کا نام قربانی ہے مثال سے ایک بات سمجھے اس طرف کہ رات کو آپ سو رہے فجر میں ارزان ہو گئی اب کیا حکم ہے دین کو چھوڑو حکم پورا کرنے کے لیے نکلو اس کا نام دین ہے اس کا نام قربانی ہے اپنے راحت کو قربان کیا حکم پورا کرنے کے لیے محنت کا تقاضا ہے آپ کا مشورے کا دنیا میں کوئی کام آیا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے بعد میں کر لیں گے یا پہلے کر لیں گے مشورے کو اپنے وقت پر کریں گے تعلیم کا وقت آیا تو تعلیم اپنے وقت پر کریں گے اڑائی گھنٹہ لگانے کا وقت آیا اس وقت میں جو کام آیا اس کو آگے پیچھے کریں گے اڑائی گھنٹہ وقت پر لگائیں گے گش کے وقت میں گش کریں گے اس وقت دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے کریں گے تین دن کا جو ہفتہ آیا ہمارا اس ہفتے میں تین دن لگائیں گے بڑے سے بڑا کام آیا ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے اس کا نام قربانی ہے دنیا کو آگے پیچھے کرنا من مانی کو چھوڑنا اس کا نام قربانی ہے اس قربانی پر اللہ سب سے پہلا انعام ہدایت کر دیں گے اور اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ یہ قربانی کا ہے یاد رکھیں خانہ میں کبھی کوئی نقصان نظر آئے تو محنت کرتے ہوئے حکم پورا کرتے ہوئے دنیا کو آگے پیچھے کرنا پڑے اس میں نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے اللہ کے خزانے سے وہ ملے گا جس کو میں اور آپ سوچ نہیں کر سکتے اس لیے اس یقین کے ساتھ اپنی دنیا کو آگے پیچھے کرنا کیا دیں گے اس پر قربانی پر سب سے پہلے اللہ ہدایت دیں گے ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جتنا دنیا آگے پیچھے کریں گے جتنا منمانی توڑیں گے چھوڑیں گے اتنا ہدایت کا نور دل میں بڑھے گا جتنا ہدایت کا نور بڑھے گا اتنا دعوت میں طبیعت چلے گی دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تشکیل کا ڈنڈا چلانا نہیں پڑے گا کسی کو آپ کے میرے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا بلکہ آدمی اندر کے دائیے سے دوڑے گا جب ترقی شروع ہوگی تو آدمی اندر کے دائیے سے کام نہیں چلے گا روزانہ کام میں ترقی ہوگی کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت چلتی ہے ایسا یعنی اس محنت سے جب ترقی شروع ہوگی ہدایت کی لائن کی تو روزانہ آدمی تقاضوں میں آگے بڑھتا جائے گا دوڑتا چلا جائے گا ہاتھ پکڑنے سے بھی نہیں رک سکتا یہ اس میں پہلا انعام ہدایت کا ہے دوسرا انعام اللہ حلال روزی کا دیں گے پاک روزی چھوٹا سا کاروبار ہوگا برکت دیں گے اللہ اپنے خزانے سے اس میں خود بھی پلے گا ہزاروں آدمیوں کے پلنے کا ذریعہ بنے گا اللہ وہ برکتیں اس میں دیں گے یہ دوسرا انعام ہے روزی میں برکت ملنا مزید آسانی کے ساتھ ملنا تیسرا انعام اللہ قربانی پر جو دیں گے وہ آفیت کا دیں گے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آفیت کی ہے فرماتے ہیں اللہ سے آفیت مانگو آفیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے مرنا بھی آسان ہو جائے بڑی نعمت ہے آفیت یہ تیسرا انعام ہے اور یہ تین چیزیں مل جائے تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی ایک ہدایت ملنا چاہیے ایک حلال روزی بننا چاہیے اور ایک آفیت ملنا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہمارا کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی تین بڑے مسائل ہیں ہدایت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے پریشانیوں کا مسئلہ ہے پریشانیاں دور ہو جائے گی آفیت آ جائے گی روزی روٹی کی نحوست جو ابھی جو کمانے میں نحوست ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی برکت آ جائے گی اور جو گمراہیاں ہیں وہ ختم ہو کر ہدایت کے مقام پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے لینے کا اور یقینی راستہ ہے اللہ سے لینے کا اور صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ اس راستے سے ملا ہے اور یہ تینوں انعام اللہ نے دیا اور صرف پچیس سال کی محنت میں دیا کتنے سال کی محنت ہے صرف پچیس سال تیئیس سال نبوت کا زمانہ ہے اور صدی کے اکبر کا دو سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ قربانی کا مٹنے اور کھپنے کا زمانہ ہے صرف پچیس سال اس کے بعد اللہ نے ہدایت کے اس مقام پر ان کو پہنچایا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانندے جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے ہدایت کا وہ مقام قائم ہو گیا روزی روٹی اللہ نے اتنی دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتے ہی ختم ہو کر کے نہیں گیا دشمنیاں ساری ختم ہو گئی پچیس سال کی محنت کے بعد اور ایسے عافیت کے حالات پیدا ہو گئے کہ دنیا میں کوئی بھی میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے صاحب ایک ہزار سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا تو پچیس سال کے عرصے میں قربانی کے راستے سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا یہ امت کے سنبھلنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان مال کو کی قربانی کو آگے پیچھے کرنا دنیا کے دین کے اور دین کی محنت کے لیے اور اپنی خواہش کو چھوڑنا اسی کا نام قربانی ہے اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع طے کرو کہ ان اللہ اپنا وقت صحیح لگانا ہے پورا لگانا ہے مقامی کام صحیح کرنا ہے پورا کرنا ہے اور یہی ہر جانے والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانی ہیں ہر جانے والی جماعت کو تین دن سے لے کر چلا چار مہینہ سات مہینہ سال والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانی ہے کہ کرنے بچنے کے ساتھ وقت لگانا ہے جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے مسجد وار جماعتیں نہیں ہیں تو بنانے کی محنت کرنا ہے بنی ہوئی جماعتوں کو کام پر لگانا ہے اور رات کو اللہ کے ساتھ روتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے اور دعا پر نماز پڑھتے ہوئے وقت لگانا ہے یہی باتیں ہر جانے والی جماعتوں کو سمجھانی ہے واپس آنے کے بعد اسی کی کارگزاری لینی ہے جانے میں سمجھانا ہے اور واپسی میں اسی کی کارگزاری لینا ہے کہ کیا پابندی ہوئی اس لیے کہ پابندی ہی سے آدمی بنے گا اس لیے واپسی میں اس کی کارگزاری لینا بچنے کی چیزوں سے بچنا کیسا ہوا جماعت نکالنے کی کیا محنت ہوئی مسجد وار جماعت بنانے کی کیا محنت ہوئی اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا کیا نظام رہا اس کی ہی کارگزاری اسی کو سمجھائش میں لانا تین دن سے لے کر پورے عالم میں اس کو چلانا اسی کے ساتھ میرے دوستو روزانہ کی محنت صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ سارا روزانہ کا کام صحیح ہو جائے گا تو مسجد وال جماعت کا کام ہے نا اگر اڑائی گھنٹے کی محنت صحیح ہو گئی تو مقامی کام صحیح ہو جائے گا تین دن کا نظام صحیح ہو جائے تو پورے آگے کی عمارت صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ جو آدمی آٹھ دس مہینہ تین دن اچھا لگائے گا پورا لگائے گا وہ چلہ اچھا لگائے گا چار مہینہ اچھا لگائے گا سات مہینہ سال کے لیے تشکیل ہوگی تو اچھا لگائے گا اس لیے کہ اچھا کرنے کی عادت بن گئی اس کی دس مہینے میں اس لیے اپنے پورے کام کو صحیح اور پورا کرنے کا راستہ تین دن کا نظام صحیح کرنا ہے جس میں وقت پورا ہو اعمال پورے ہوں اس کی سمجھائش کرنا کارگزاری لینا ہمارا مقامی کام مسجدوں پر صحیح ہو جائے اس کے لیے اڑائی گھنٹے کا نظام صحیح کرنا جو آدمی اڑائی گھنٹہ صحیح لگائے گا آپ تو آٹھ گھنٹہ لگانے والا مجمع ہے ماشاءاللہ اللہ تو آٹھ گھنٹہ جو ہے وہ اڑائی گھنٹے کے بعد کا جو وقت ہے وہ مشورے سے آپ کو تقاضے پر لگانا ہے یاد رکھے ہمارے کام کی صحیح ترتیب یہی ہے کہ اڑائی گھنٹہ ہر نیا پرانا آدمی اپنے مکان پر اپنی مسجد میں لگائے گا مہینے کا تین دن اپنی مسجد میں لگائے گا اوپر کا جتنے لگانے والا ہے وہ دوسرا وقت مشورے سے لگائے گا تین دن اپنی مسجد میں لگائے گا گھنٹے اپنی مسجد میں لگائے گا اور لگانے کی تکلیف میرے دوستوں یہ ہے کہ ہر آدمی دو دو جوڑی بنا کر پچاس سات گھر دے دے تاکہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے وہ سات گھروں میں جتنے بالغ مرد رہتے ہیں ان سب کی ملاقات ہونی چاہیے اور ملاقات میں ہر ایک کو ایمان آخرت اور دین سمجھانا چاہیے اور اس کی تشکیل تین دن سے لے کر چلا چار مہینے تک کی اس کی تشکیل کرنا چاہیے اور اس کے لیے تشکیل نہیں ہو سکی تو اس کو مقامی کام کے کسی نہ کسی عمل کی تشکیل کرنا چاہیے یہ کوئی بات نہیں آپ مشورے میں ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرو یا ہماری تعلیم ہوتی ہے فلانے وقت میں اس پہ بیٹھ جایا کرو کسی بھی عمل سے مسلمان کا جوڑ ہو جائے گا تو عمل اس کو آگے بڑھا دے گا اس لیے میرے دوستو ہمارے یہاں مقامی کام صحیح ہوگا اڑائی گھنٹہ صحیح کرنے سے اور تین دن صحیح کرنے سے ہمارے پوری اوپر تک کی جتنی جماعتیں ہیں ان کا نظام اللہ تعالیٰ صحیح فرما دیں گے اور مکمل کر دیں گے اور جب کام پورا ہوگا اور صحیح ہوگا تو اس کا نفع پورا ملے گا دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ادھورا کرنے سے نفع ملتا ہو کہ وہ ہے کوئی کام یا غلط کرنے سے نفع ملتا ہو ہے کوئی کام یا صرف کام نہ کرے باتیں کرنے سے نفع ملتا ہو کہ وہ ہے اس کا کوئی کام کوئی کام نہیں ہے جب ہر سے نفع اٹھانے کے لیے صحیح کرنا اور پورا کرنا صحیح کرنے اور پورا کرنے کی یہی بنیادیں ہیں وقت پورا ہونا چاہیے اعمال پورے ہونا چاہیے کرنے بچنے کے ساتھ وقت لگانا ہے جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے مسجد وار جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے رات کو نماز میں اور آہوزاری میں لگانا ہے ہر جانے والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانی ہے واپسی میں اسی کی کارگزاری لینا ہے تاکہ ہمارا کام جتنا بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جائے اتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا اتنا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جائے پورا ہو جائے اتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا اتنا ہو سکتا ہے بھائی آپ عملہ دیکھیں ہر مسجد کے اطراف میں کتنا حملہ ہے کتنا سال لگا ہے چار مہینہ لگا ہے سات مہینے لگے ہیں چلہ لگا ہے وہ ہمارا حملہ ہے وہ سارا عملہ کام کرتے ہوئے اپنی دنیا میں لگنا چاہیے یہی محنت کی صحیح شکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیئیس سال میں کام پورا جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیا وہ جما رہا آگے بڑھتا گیا اور نئے لوگ آتے گئے تو تیئیس سال میں کام پورا ہو گیا یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے جانا نہیں ہے اور آنا جانا لگا رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بن نہیں سکتی اس کے لیے جتنا عملہ ہماری مسجد کے ساتھ میں ہے اس کو اپنی فکر میں لیں کہ ان سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں لگنا چاہیے چاہے روزانہ اڑائی گھنٹہ لگائیں مہینے میں تین دن لگائیں سال میں چیلا لگائے اتنا پر تو ہر آدمی آنا چاہیے اس تقاضے کے اعتبار سے آگے بڑھے اس کے لیے اس عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچیں کہ اگر وہ عملہ سارا وقت لگا دے تو کتنی جماعتیں بن سکتی ہے اس کے معنی ہے اس کو سامنے رکھ کر سوچنا روزانہ کی محنت میں شامل ہو جائے تو روزانہ کی محنت کا کیا انداز ہو سکتا ہے کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہ سکتا اگر سارے ساتھی ہمارے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو کے لیے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا اپنے بس کی محنت لگانا دعا کی طاقت لگانا تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی منزل صحابہ کو بنانا ہمیں اس محنت سے کہاں جانا ہے وہاں جانا ہے صحابہ کے اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو اللہ پہنچان دیں گے تو تو بھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہیں پہنچے راستے میں مر جائیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے اجازت و حج کا یہ نظام ہے ایک آدمی نے حص شروع کیا حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے ایک آدمی حج کے لیے لاہور سے نکلا احرام باندھ کر اور ایئرپورٹ پر مر گیا اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے اور منزل صحابہ کی بنا کر کے چلنا شروع کریں گے چلتے چلتے اللہ یا تو پہنچا دیں گے اور اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے وہ بھی چمک جائے گا اور حشر پہنے والا بھی چمک جائے گا اس کے لیے صحابہ کو اپنی منزل بنانا ہے اس تعداد کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے جتنا کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو پورا ہو اس کے لیے سمجھائش قابو میں لانا ہے اور کارگزاری قابو میں لانا ہے کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں کون کون تیار ہے کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے احسان فرمائے اب اس کے لیے میرے دوستوں آگے کی جو تشکیل ہے وہ حضرات جو فرمائے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اب اس کے لیے ساری دنیا میں مسلمان ہیں ہر مسلمان کے پاس جانا ہے اس کو یہ بات سمجھانی ہے اس سال ساتھ مہینے کے لیے کون کون سے جا رہے ہیں ماشاء نقد نقد نقد یہ بھی مشورے میں یہ جوڑ کے اندر اپنے مشورے کے سامنے پیش کر کے جماعتیں بنا کے اس کی تقریب آگے بنائیں اور دو سال کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ساتھی مت فرمائیں